إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا مضل له له له يضلل هادي وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك محمدا عبده ورسوله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 فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه صلوا كما رأيتموني وسلم معزز ومكرم سامعين وناظرين مسلسل دو جمعہ سے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے امام ہیں ان کی نماز کا طریقہ صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے مقصد صرف دو ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جان لیں جانکاری ہو علم ہو آگاہی حاصل ہو جائے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے وضو کا طریقہ نہیں معلوم تیمون کا طریقہ نہیں معلوم موضوع پر مسئلہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم جو دین کی بنیادی باتیں ہیں ان بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے لوگوں کے پاس تو سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو پوری دنیا کے امام ہیں سب کے پیشوا ہیں سب کے رہبر ہیں ان کی نماز کا طریقہ کیسا ہوتا تھا دوسرا مقصد یہ ہے ہماری اصلاح کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنا لیں اور آپ کے طریقے کے مطابق نماز شروع کر دیں اللہ کے سرما سلو کمارا تمن وسلی وہ اسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہ دو مقصد ہے کسی پر کوئی تنقید مقصد نہیں ہے مقصد صرف دعوت ہے اصلاح ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کی جانکاری اور علم حاصل کرنا اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو جائے گزشتہ جمعہ میں ہماری گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے انسان شروع اللہ اکبر کہتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ کندھے تک اٹھانا یہ بھی نبی کی سنت ہے اور کان کی لو تک اٹھانا یہ بھی نبی کی سنت ہے آپ کا جس پر بھی من ہو جائے کبھی اس پر کر لے کبھی اس پر کر لے زیادہ بہتر ہے البتہ کانوں کو چھونا انگوٹھے سے یا انگلیوں سے یہ نبی کی سنت نہیں ہے یہ سوائے وسوسہ کے اور اس کا کوئی اور یہ کوئی چیز نہیں ہے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو جیسے انسان دعا کرتا ہے اس طریقے سے اٹھاتے ہیں اپنے اندرونی جو ہتھیلی کا جو اندرونی حصہ ہے بجائے اس کے قبلے کی طرف ہو لوگ اس طریقے سے اٹھا لیتے ہیں یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ کے جو اندرونی حصہ ہوتا تھا وہ قبلے کی طرف ہوتا تھا اور آپ کی انگلیاں اس طریقے سے ہوتی تھی آپ ان انگلیوں کو اکٹھا نہیں کرتے تھے نہ موٹھا مٹھی باندھتے تھے اور نہ ہی دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے اٹھاتے تھے اس طریقے سے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اندرونی حصے کو قبلے کی طرف کر کے اور اس طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ اٹھایا کرتے تھے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت بحر اللہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دخلا فی مدن جب آپ نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کر کے صحیح دیتے یہ مت کرنا ہوا مت مانے کھینچنا ایسا یعنی اوپر تک لے جانا کیونکہ آدمی جب کھڑا ہوتا تو ایسا رہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ لڑتے رہتے ہیں اس لیے دونوں ہاتھوں کو آپ کھینچ کر کے اٹھاتے تھے اپنے کندھے تک یا کان کی لو تک لے جاتے تھے انگلیوں کو پھیلانا بھی نہیں ہے اس طریقے سے اور نہ ہی ان کو اس طریقے سے ملانا ہے جیسا کہ اللہ کے حدیث کان سلخیثام علیہ لم فرج بین اصاب ہی ولم یدمہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی انگلیوں کے درمیان اس طریقے سے کشادگی نہیں کرتے تھے انگلیوں کو نہیں پھیلاتے تھے ولم ید اور نہ ہی ان سب کو اکٹھا کر دیتے تھے ایسا بھی نہیں کرتے تھے انگلیاں قبلہ حروف ہوتی تھیں اور اندرونی حصہ قبلے کی طرف اور اس طریقے سے اپنے ہاتھوں اٹھاتے تھے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے نماز پڑھنا نہ صرف اس شریعت کے اندر بلکہ سابقہ تمام شریعتوں کے اندر یہی عمل تھا تمام انبیاء کا عمل یہی ہے کہ وہ ہاتھوں کو باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ہاتھوں کو لڑکا کر کے دونوں کو نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث کی امام تبرانی کی اور ضیاء مقدسی کی ہے امام الباری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا فرماتے ہیں ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں و نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا نام اشر المبیا ہم انبیاء کی جماعت کو امرنا بے تعجیل فترینا و تاخیر تاخیرہ ہم انبیاء کی جماعت کو افطار میں جلدی کرنے اور شہر میں شہری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا افطار میں جلدی اور شہری میں تاخیر تمام انبیاء کی سنت ہے کہ افطار میں انسان کو جلدی کرنا چاہے سورج غروب ہو گیا انسان افطاری کر لے ہمارے یہاں لوگ انتظار کرتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ روافظ تو آدھا آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں جب تک اندھیرا نہ ہو جائے جیسے یہودی یہودیوں کے یہاں یہی ہے وہ بھی انتظار کرتے ہیں کافی دیر کے بعد افطار کرتے ہیں یہ یہودیوں ہی کی اولاد ہے روافظ اس لیے ان کے یہاں بھی کیا ہے جب افطار کریں گے ایک دم سارے ستارے ڈوب جائیں گے خوب تاریکی پھیل جائے گی تب افطار کرتے ہوئے افطار میں جلدی کرنا چاہیے تمام انبیاء کی سنت ہے تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین اسی بات کا حکم دیا تھا اور افطار میں جلدی افطار میں جلدی اور شہری میں تاخیر کہ انسان کو شہری میں تاخیر کرنا چاہیے اور تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی جو اذان ہوتی اس وقت تک انسان شہری کر سکتا ہے یہاں بھی ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے افطار کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی بیس منٹ پہلے احتیاطی طور پر بیٹھ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹائم ہو گیا ہو یہ سب احتیاط جہاں نصوص آگے وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو افطار میں جلدی اور شہری میں تاخیر نبی کی سنت اور تمام انبیاء کو اللہ نے اسی کا حکم دیا وہ ناف صلاح اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کا کسی بھی شریعت میں حکم نہیں تھا جتنی بھی شریعتیں بھیجی گئی دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے سب کو اللہ نے حکم دیا تھا ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا اور صاحب بن صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری اور محتمہ مالی کی روایت ہے کان الامنا مرون الامنا علی اللہ تعلق کی لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائنے ہاتھ کے اپنے دائنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھیں کوہنی پر پھر سلاتی نماز کے اندر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ازرا ازرا کہتے ہیں یہاں تک کو ذرا کہا جاتا ہے یہ جو کوہنی ہے اس کو سائد اور ذرا یہاں تک کو ذرا اور سائد کہا جاتا ہے اور سائد کا بھی لفظ آئے گا حدیث میں اور ذرا کا بھی لفظ آئے گا ذرا اور سائد یعنی یہاں تک نماز میں دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ انسان نماز میں کس طریقے سے اپنے ہاتھ کو اوپر رکھے یہ بخاری کی روایت ہے اور امام مالک کی روایت ہے تو ان حدیثوں سے معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا یہ درست رہی ہے یہ کسی بھی شریعت میں اس کا حکم نہیں تھا اور یہاں ایک بات میں بیان کر دوں وہ یہ کہ امام مالی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے ان کے ہاں نماز پڑھنا ان کے ہاں یہ عمل ہے حالانکہ امام مالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ دانت کر کے نماز پڑھنا ان سے بھی یہی بات ثابت ہے امام بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو اندلس کے رہنے والے تھے بہت بڑے امام اور محدث اور فقیر بہت ساری کتابیں ان کی انہوں نے تمہید کے اندر اور اس اذکار کے اندر بیان کیا ہے کہ لمیات عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خلاف اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خلاف بات نہیں آئی ہے یعنی کوئی دوسرا مسئلہ نہیں بیان کیا گیا ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں آتی ہے وہ ہوا قول جمہور ابن صحابت و طابعين اور یہی جمہور صحابہ اور تمام تابعین کا تمام صحابہ کا یہی قول ہے وہ ذکر مع اور اسی بات کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے معطا کے اندر بیان کیا ہے امام مالک کی کتاب ہے حدیث کی بہترین کتابوں میں سے کتاب معطا امام مالک جو چھ مشہور کتابیں ہیں بہت سارے علماء معطا کو بھی اس کے اندر شمار کرتے ہیں امام مالک کو تو امام مالک بہت مشہور اور بہترین کتاب حدیث کے تعلق سے انہوں نے تصنیف کی امام بخاری سے پہلے کتاب انہوں نے تسلیم کی ہے امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن ایک سو نواسی عیسوی کے اندر ہوئی ہے اس سے پہلے انہوں نے کتاب تصنیف کی معطا حدیث کی بہت مشہور ترین کتابوں میں سے کتاب ہے اور یہ مدارس کے اندر باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے کتاب تو کہتے ہیں کہ معطا میں امام مالک نے اسی بات کو ذکر کیا ہے وہ علم یہ کہ ہے کہ وغیرہ اور امام المنظر نے امام مالک سے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نقل نہیں کی ہے کن سے امام مالک سے امام مالک کے مسلک کے بارے میں ان کے فتوا اور اقوال کے بارے میں سب بہت زیادہ جانکاری تھی امام ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ کو کیونکہ انہیں کے مسلک پر تھے یہ امام ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ مالکی کہا جاتا ہے ان کو تو اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معطا کے اندر ہی بات بیان کی ہے کیا کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کے نماز پڑھے گا چھوڑ کر کے نماز پڑھنا ان سے بھی ثابت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ماں مائی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اوپر قضا کا مسئلہ پیش کیا گیا تھا کہ آپ قاضی بن جائیے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا جس کی بنا پر ان کو مارا گیا تھا اور طلاق کے مسئلے میں بھی ان کو تکلیف دی گئی تھی ان کو مارا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر کافی چوٹ آئی تھی تو جب وہ نماز پڑھتے تھے تو چوٹ کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا پاتے تھے اور یہ آپ کی زندگی کے آخری مرحلوں میں آخری ایام یہ مسئلہ پیش آیا تھا اس لیے جنہوں نے دیکھا رحمۃ اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے چونکہ ان کے پاس عذر تھا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے بےچارے تکلیف تھی ہاتھ کے اندر چوٹ اور زخم تھا تو ہاتھ اٹھا کر کے وہ کھول کر کے نماز ہاتھوں کو لٹکا کر کے نماز پڑھتے تھے تو جنہوں نے دیکھا بیان کر دیا کہ امام مامائل رحمۃ اللہ کا آخری عمل ہاتھوں کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنا ہے اس لیے بہت سارے لوگ اس سے دھوکے میں آ گئے کس سے کہ امام مالک کا فتویٰ ہے امام مالک کا عمل ہے کہ ہاتھ کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنا حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجبوری کی بنا پر یہ کر رہے تھے مجبوری تھی ان کے سامنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے تکلیف کی وجہ سے آج بھی اگر کسی کے پاس مجبوری ہے کہ ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے یا آدمی کے پاس ہاتھ ہی نہیں مان لیجیے بیچارہ لولا انسان ہے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اسی نماز پڑھے گا کوئی حرض کی بات نہیں ہے یہ تو ہونے کی صورت میں ہے قدرت کی صورت میں استعمت کی صورت میں اگر استطاعت نہیں انسان کے پاس تو دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر کے نماز پڑھے اگر انسان بیمار ہے اس کو تکلیف ہے تو امام مائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو بات بیان کی جاتی ہے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کی ان سے ثابت نہیں ہے تیس سے زیادہ کتابوں کے اندر امام رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے بارے میں جانکاری رکھنے والے علماء ہیں انہوں نے تیس سے زیادہ کتابوں کے اندر یہ نقل کیا کہ امام آئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول اور عمل یہی ہے کے ہاتھوں کو باندھ کر کے نماز پڑھنا ان کا یہ عمل نہیں تھا آخری وقت انہوں نے کیا تھا اور اس وجہ سے کہ ان کو تکلیف پہنچی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے تو ان کا بھی عمل یہی ہے کیونکہ تمام انبیاء کی شریعت میں تھا حکم دیا جاتا تھا اللہ کے سر کے حدیث صاحب کے سامنے سال بن سعد کی پڑھی گئی محتمہ مالک کی اور امام بخاری کی سنن صحیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ باقاعدہ صحابوں کو صحابہ کو لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا اور حکم واجب کے لیے ہوتا سمجھ لیجیے لہٰذا ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا یہ کسی بھی سے بھی ثابت نہیں ہے اب ہاتھ کہاں رکھیں گے ہاتھ کہاں رکھا جائے گا یہ بھی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے جب چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ نے محفوظ رکھی یہاں تک بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کرتے تھے تو اللہ اوپر سے پہلے کرتے تھے یا بعد میں کرتے تھے کب کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتیں جسے ہم سمجھتے ہیں انہیں بھی صحابہ کرام نے محفوظ رکھا یاد رکھا تو کیا اور یہ بھی کہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا تو ہاتھ کہاں رکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ حدیثوں کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہوگا ضرور بیان کیا گیا بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جن میں باقاعدہ اس بات کی سرحد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھتے تھے سینے پر سینے پر رکھنا یہی نبی کی کا عمل اور نبی کی سنت ہے ہنستے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے تعلق سے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو یہی ہے کہ آپ سینوں پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کے علاوہ آپ سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے یہ صاحب صاحب کی جو میں نے حدیث بیان کی ہے بخاری کی اور معتمہ مالی کی اس میں گرچہ سینے کا لفظ موجود نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کیفیت اپنے ہاتھ کو رکھیں گے تو آپ کے اپنے ہاتھ کو سینے ہی پر رکھنا پڑے گا کیا کیفیت بیان کی گئی ہے اس میں کیا اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں ہاتھ کے بازو کوہنی تک رکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو جب آپ اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ ناف کے نیچے نہیں جائے گا کسی بھی صورت میں نہیں جائے گا آپ کا ہاتھ آپ کے سینے ہی پر رہے گا کسی بھی صورت میں نہیں جائے گا اللہ کہ انسان جھک جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ نیچے چلا جائے ورنہ اگر نہیں جھکے گا تو انسان کا ہاتھ سینے ہی پر رہے دیکھیے میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے بتا رہا ہوں یہ ہے جو حدیث ہے بخاری کی آپ جب ہاتھ رکھتے تھے اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا ذرا کہتے ہیں یہاں گٹے اور کلائی سے لے کر کے اس سارے حصے کو ذرا کہا جاتا ہے تو ذرا تک آپ رکھتے تھے لہذا اگر آپ اس طریقے سے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ آٹومیٹکلی طور پر آپ کا ہاتھ سینے ہی پر آئے گا اسی لیے علماء نے اس حدیث کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیلوں بیان کیا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے یہ بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس کو آزمائے گا ہاتھ رکھ کر کے تو یقینی طور پر بات معلوم ہو جائے گی کہ اس سے برا سینے پر ہاتھ رکھنا ہی ہے کیونکہ وہ ہاتھ انسان کا نیچے نہیں جائے گا سینے ہی پر رہے گا تو ایک دلیل تو یہ ہوگی جو موت امام مالک کی ہے حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے اور دوسری دلیل کیا ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی یہ بحقی کی روایت ہے اور اس طریقے سے ابن خدیمہ کی روایت ہے اور علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے دوسری حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودا یمی اللہ ثم حما ثم ودا حما اللہ صدر انہوں نے اللہ کے سر کو دیکھا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا نبی نے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو آپ نے اپنے سینے پر صدر کہتے سینا ودوا ہما اللہ صدر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا صدر سینا ہے کہا جاتا ہے ترجمے میں کوئی گڑبڑی نہیں کی جاتی الحمدللہ الحمد للہ آپ دیکھ لیجئے صدر کا معنی کیا ہے آپ کو مل جائے گا کہ صدر کے معنی ہوتے سینا سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں اتنی عربی تو آپ سب لوگوں کو آ ہی گئی ہوگی کہ صدر کے معنی سینا کے ہوتے ہیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھا یہ بے اور ابن خزیمہ کی روایت ہے بام البانی نے اور دیگر محدثین نے دیگر علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا یہ وائل بن حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائل بن حضر رضی اللہ تعالیٰ یہ آخری وقت میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں وائل بن حضر اللہ تعالیٰ اس لیے آگے ان کی اور بہت ساری حدیثیں آئیں گی رفادین کے تعلق سے حدیثیں آئیں گی ان کی اور حدیثیں آئیں گی اس لیے علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رفادین کرنا جو آگے آئے گا یہ منسوخ نہیں ہوا تھا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ آخر اسلام لانے والوں میں سے وائل بن رضی اللہ تعالیٰ ہے تو وائل بن حضور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اپنے دائنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور سینے پر رکھا یہ ہو گئی دوسری دلیل تیسری دلیل ہے مسرد احمد کی اور ترمیزی کی اور امام ترمیزی نے اس کو حسن قرار دیا اور اس طریقے سے ابن رحمۃ اللہ علیہ نے شمس اللہ قدیم آبادی نے اور امام البانی نے اور دیگر علماء نے اس کو حسن قرار دیا اور کچھ علماء اس کو صحیح قرار دیا وہ حدیث کیا ہے حلوب رضی اللہ عنہ یہ بھی ساگے رسول فرماتے ہیں کہ رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و انمین ہی ہی میں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے اور بائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے وہ رائے حاض ہی ہی اللہ صدر اور میں نے دیکھا آپ کو کہ اپنے ہاتھ کو اپنے دائیں اپنے اس ہاتھ کو سینے پر رکھتے تھے وہ رائے تو حاض ہی اللہ صدر ہی اور میں نے دیکھا آپ کو کہ یہ ہاتھ کہاں رکھتے تھے صدر ہی اپنے سینے پر رکھتے تھے وصف یہ اور یحیا جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں بس بیان کرتے ہوئے کہ علیمنا السرا فوق المفصل کی اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اور یہ مفصل کہتے ہیں کلائی کو کلائی کے اوپر آپ نے ہاتھ کو طریقے سے رکھا کرتے تھے اور کہاں رکھتے تھے سینے پر رکھا کرتے تھے یہ ہو گئی تیسری دلیل چوتھی تیسری دلیل چوتھی دلیل تاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مسلم روایت ہے اور یہ بھی تمام روایتوں کو ملا کر کے یہ بھی روایت حسن درجے کی پہنچتی ہے جیسا کہ علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے سم بین ہما اللہ وف صلاح اور پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر نماز کے اندر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے شد معنی پکڑنا مضبوطی کے ساتھ رکھ لیتے تھے اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ جو رکھ لیتے تھے یہ روایت کن کی ہے حت تعاون سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے اپنے سینے کے اوپر پانچویں دلیل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کیا تھے سورہ کوثر کی فصل ربی کا ونہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اپنے رب کے لیے قربانی کی جو نہر کہتے ہیں گلے کو اس کو نہر کہا جاتا ہے نہر ہے یہ جب جانور ذبح کرتے ہیں اونٹ کو تو اس کے نہر کے اندر جو ہے چھری گھوپی جاتی ہے کھڑا کر کے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے یہ اس کے طریقہ طریقہ ہے ذبح کرنے کا تو نہر کہتے ہیں اس جو ہے گلے کو یہاں پر یا جو حلق نہ یہ اس کو نہر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر تو اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کون علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ وضا ید المنا علیہ وسط عید الوسرا سما وضا عما علیہ صدر ہی یہ بحقی کی روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دائنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے وسط میں درمیان میں رکھا یہ وسط ہے وسط بیچ میں رکھا سما بدا اما صدر ہی پھر ان دونوں کو اپنے ہاتھ سینے پر رکھ لیا اور کہا وہ نہر نہر یعنی یہ جو گلا ہے اور یہ سینا بھی اسی کے پاس ہے لہذا اس آیت کی تفصیل میں فرمایا اس طریقے سے انسان جو نماز پڑھے گا اس طریقے سے انسان جو ہے نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھے گا تو یہ پانچ دلیلیں ہیں اور ان پانچوں دلیلوں کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور اس کے بعد شہر بن سعد کی جو حدیث میں نے شروع میں پیش کی جو بخاری کی ہے اس کو بیان کیا اور ایسے عبادہ بن سامد کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو رسوخ اور سائد تک رکھتے تھے رسوخ کہتے ہیں اس کو کلائی کو رسوخ کہا جاتا زبان کرتے اور سائد کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک کو سائد کہا جاتا ہے اور ذرا بھی کہا جاتا ہے ان دونوں کو حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ لئی نے بیان مودی الوض میں نے ان کا قول آپ لوگوں کے سامنے سے پہلے بیان کر دیا دوبارہ پھر بیان کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں دونوں حدیثیں کو ذکر کرنے کے بعد کون دونوں حدیثیں سال بن سعد کی بخاری کی ہے اور عبادہ بن سامد کی ترمزی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر یہ ذرا غسل ایک سائز تک رکھتے سائز کہتے ہیں یہاں کے حصے کو سائز کہا جاتا ہے یہاں تک رکھتے تھے اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ان دونوں حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثوں کے اندر ہاتھ کے رکھنے کی جگہ نہیں بیان کی گئی ہے لیکن کل تزال کا موجود الفلمانہ لیکن میں کہتا ہوں کہ معنی معنی کے اعتبار سے یہ اس کے اندر موجود ہے مَا کا فِيهِمَا مِنَ الْمَعْنَى کیونکہ اگر تم اس دونوں ان دونوں حدیثوں کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے اگر اس کے مطابق تدبیر دینا چاہو فعن کا سطج کا متھو ہمارا رسدی کا تو تم آٹومیٹکلی طور پر پاؤ کہ اپنے آپ کو کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے ہی پر رکھنا پڑے گا اور قریب امن ہو یا سینے کے قریب آپ کو رکھنا پڑے گا وہ دال کے الکفے اور یہ کیوں ایسا ہوگا کہ اس وجہ سے ایسا ہوگا کہ ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر جو ہتھیلی ہے اور اس طریقے سے جو کلائی اور ذرا یہ بازو کا حصہ ہے وہاں پر آپ رکھیں گے تو ایٹومیٹک طور پر آپ سینے پر یا سینے کے قریب آئے گا فجر معقول تو وہ کہتے تجربہ کر کے دیکھ لو جو میں کہہ رہا ہوں تجربہ کر کے دیکھ لو اگر آپ کو میری بات کے اندر صداقت نظر نہیں ہے تجربہ کر کے دیکھ لو ہاتھ کو رکھ کر کے جس طریقے سے اللہ کے سر رکھ کر کے دیکھ لو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاتھ کہاں پر آپ کو رکھنا ہے فجر معقول تو ہوں لکا تجد ہوں جو میں نے تم سے بات کہی اس کو تم میری بات کو صحیح پاؤ گے تجربہ کر کے دیکھ لو فصب تک دل احادیثی ان تمام حدیثوں سے بات ثابت ہو گئی فصبتا ثابت ہو گئی ان سنتا کی سنت یہ ہے نبی کا طریقہ یہ ہے ودور یدین صدر سینے پر دونوں ہاتھوں کو رکھنا وہ خلاف ہو اما دفن اولا اسلح البتہ اس کے خلاف سینے کے علاوہ کسی اور دوسرے کے پر رکھنا یا تو وہ ضعیف ہے یا تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ ست الصلاح کی پہلی جلد میں دو سو اٹھارہ نمبر پیج پر انہوں نے بات بیان کی ہے چار پانچ دلیلیں پیش کی انہوں نے اور یہ دونوں حدیثیں اگر لے لی جائیں تو چھ سات دلیلیں بن جاتی ہیں کہ سینے پر ہاتھ رکھنا یہی نبی کی سنت نبی کا عمل ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا انہوں نے آگے چل کر کے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا جاتا ہے کہ علی ناف کے نیچے رکھنے کی جو روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بھی مسند حدیث وارد نہیں ہے اور اس روایت کے روایت کرنے میں ایک راوی ضعیف ہے متفق ان کی ضعف پر سب کا اتفاق ہے اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انسان جب نماز پڑھے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھے یہ روایت امام نبی فرماتے ہیں کہ بال اتفاق ضعیف ہے کسی نے اس روایت کو صحیح قرار نہیں دیا ہے حتیٰ کہ مذہب احناف کے علماء نے بھی اس روایت کو کیا کہا ہے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے امام سندی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام اور محدث گزرے ہیں کے احناف کے وہ فرماتے ہیں کہ مرسل جو حدیث ہم نے پیش کی امام تاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حاضر حدیث کو انکان یہ حدیث اگرچہ مرسل ہے لاکن مرسل حجت لیکن جو ہے تمام علماء کے نزدیک حجت ہے جملہ فکما شاہ ان ہوا سننا اختصار کے ساتھ بال جملہ جیسے یہ بات ثابت ہوئی صحیح ہے کہ رکھنا ہی سنت ہے دون السال اور ہاتھوں کو انسان نہیں لٹکائے گا سب تن الصدر یہ بات بھی ثابت ہو گئی تاؤس کی حدیث سے کہ دونوں کے ہاتھ رکھنے کی جگہ سینا ہے لا غیر سینے کے علاوہ کچھ اور جگہ نہیں ہے وہ اما حدیث رہی یہ حدیث کا نہ سننا سنت یہ ہے کہ ود القف القف فصلا تحت سرا فقد اتفق ہی کون فرماتے امام سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رہی یہ حدیث کہ انسان نماز میں اپنے ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھے گا اور ناف کے نیچے رکھے گا اس روایت کے ضعف پر تمام علماء کا اتفاق ہے امام سندھی مثلاً کے اناف کے بہت مشہور امام جو علماء اور طلبہ ہو جانتے ہیں ابن ماجہ کا حاشیہ ہے اور نسائی کا حاشیہ لکھا انہوں نے بہت ساری کتابیں انہوں نے تعریف کی ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ سنت یہی ہے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا اور اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہے اور جو سرا اور ناف کے نیچے حدیث بیان کی جاتی ہے اس کے ضعیف ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے امام سندھی فرماتے ہیں امام نوی رحمۃ اللہ نے فرمایا امام البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ابن خدیمہ نے فرمایا امام جو ہے بے نے فرمایا کتنے علماء کا قوال پیش کروں کہ سب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کہ وہ حدیث رسول سے ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ حدیثوں کے خلاف ہے نمبر ایک نمبر دو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھتے تھے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے بھی خلاف ہے لہذا وہ روایت کرے کہ جب انسان نماز پڑھے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھے اور عمل اس کے برعکس ان کا ہو عمل اس کے برعکس ہو یہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ کہ ان سے یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے جس نے روایت کیا لئے رض اللہ عنہ سے ایک راوی جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور اس حدیث کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ کیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا اور بھی صحابہ آگے آئے گی باتیں کہ اور صحابہ کرام سے باقاعدہ ثابت شدہ ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو ہماری اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے نتیجہ یہ نکلا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی نبی کا عمل ہے علی رضی اللہ عنہ کا بھی عمل اور دیگر صاحب کرام کا بھی عمل یہی تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے بخاری کی حدیث بھی اسی پر راد کرتی ہے محتا مالک روایت اسے بدعت کرتی ہے اگرچہ اس میں سینے کا لفظ سراحت کے ساتھ نہیں کہا گیا لیکن اگر آپ اس کو تدبیقاً دیکھیں گے اس پر عمل کریں گے تو آپ کہا سینے ہی پر آئے گا لہٰذا نبی کا عمل اور نبی کی سنت یہی ہے سینے اور جو ناف کے نیچے بادن مائی روایت ہے اس کے روایت کے ضعیف ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے امام سندھی نے بیان فرمایا امام نبی نے اور دیگر علماء کرام نے بیان کیا اب آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اپنے سر کو آپ کو جھکا لینا ہے سر کو جھکا لینا ہے اس طریقے سر کو جھکا کر کے نماز پڑھنا ہے اور آدمی کی جو آنکھ ہے وہ سجدے گاہ پر ہونی چاہیے جہاں انسان سجدہ کرتا وہاں پر پوری نماز کے دوران انسان کی نگاہ سجدے گاہ پر جہاں انسان سجدہ کرتا ہاں انسان اگر تشود میں ہے تو تشود کی انگلی پر جو انگلی ہے اس پر انسان کی نگاہ ہونی چاہیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن خدیمہ بحقی کی اور صحیح روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کے اندر داخل ہوئے فما خلف بسر ہو مود یا سجودی ہفتہ خرج منہا جب تک کمر ماز پڑھ رہے تھے آپ کی نگاہ آپ کے سجدے گاہ پر ہوتی تھی جب یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے کیا ہو گیا آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب نماز پڑھے گا اس کی نگاہ کہاں رہے گی جہاں سجدہ کرتا ہے وہاں پر انسان کو نگاہ رکھنا ہے آنکھیں بند کر لینا بہت سارے لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ آنکھیں بند کر لینا میرے بھائی نبی کی سنت ثابت ہے آنکھیں کھول کر کے نماز پڑھنا آپ کو آنکھیں بند کرنا کر کے نماز پڑھنا نبی کی سنت نہیں ہے اللہ کے سلفا کہ اگر تمہارے سامنے سے کوئی گزر رہا ہو تو اس کو روکنا ہے اگر آپ آنکھ بند کریں گے سانپ گزر جائے گا بچھو گزر جائے گا یا آدمی گزر جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارے نبی نے کہا کہ جو ہے اگر سامنے سے کوئی گزرے آپ ہاتھ پھیلا کر کے اس کو روکو اگر آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں گے سامنے سے کوئی گزر جائے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس لیے آنکھ باندھ کر کے نماز پڑھنا نبی کی سنت نہیں ہے یہ تو اس حدیث ثابت ہوا کہ جہاں انسان سجدہ کرتا ہے وہاں اس کی نگاہ ہونی چاہیے اور جو تشود میں آپ انگلی اٹھاتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے جو ابن ماجہ کی نسع کی روایت ہے صحیح روایت ہے کہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یدا ادا کا تشود اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تشود کے اندر بیٹھتے تھے ودا کف روسرا اللہ فخر اللہ فخر روسرا آپ اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر اور دائیں ہاتھ ہتھیلی کو داہنی ران پر رکھ لیا کرتے تھے وہ اشار اب شبابا لا دو بسر بسر لا لاجاوید و بسرہ اشارت ہو اور آپ اپنے انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور آپ کی نگاہ آپ کی انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان تشود میں رہے گا تو اپنی انگلی پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے اور جب انسان اس کے علاوہ نماز میں کسی بھی حالت میں ہو قیام کے اندر ہو رکو کے اندر ہو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے یا رکوع کے بعد کی حالت ہو انسان کیا کرے گا اپنے جہاں سجدہ کرتا ہے اس سجدے کی جگہ پر انسان کی نگاہ ہونی چاہیے کچھ لوگ آنکھ بند کر لیتے ہیں کچھ لوگ آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کوئی دائیں دیکھتا ہے کوئی بائیں دیکھتا ہے اور اسے سروں کو اٹھا کر کے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ سب طریقہ نبی کی سنت کے خلاف ہے سر جھکا لینا چاہیے اور اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی تعظیم ہے یہ کہ اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا لے اس لیے ہم رکو کرتے ہیں اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں اس لیے انسان کپڑے سر کو جھکا کر کے اور اپنی نگاہوں کو جہاں انسان سجدہ کرتا ہے وہاں پر انسان کو رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے اس کے بعد پہلا سکتا ہوتا نماز کے اندر اور سکتا کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سنا پڑھتے تھے دعائیں سنا آپ پڑھتے تھے جیسا کہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اور دعائیں سنا کی بہت ساری دعائیں ہیں جو بھی آپ پڑھ لیں آپ کے لیے وہ وہ عمل کافی ہے کبھی اس کو پڑھ لیں کبھی اس کو پڑھ لیں اور زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ عبد کا وہ قسم کو تعالیٰ جد و رائے یا یہ پڑھی اللہ باطبین بین بین خطایا کما باطب المشرق المغرب اللہ خطایا حتیہ العبد من الدنس اللہ مقصد من خطایا ستایا اب البرد یہ بخار مسلم کی روایت ہے یہ پڑھنا اور زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں اور زیادہ لمبی دعا کی گئی بات جو بھی آپ پڑھ لیں گے آپ کے لیے کافی ہے بہتر ہے کبھی آپ اس کو پڑھیں کبھی آپ کسی اور دوسری دعا کو پڑھ لیں کئی حدیثیں کئی دعائیں اللہ سن ثابت ہیں بس شرط یہ ہے کہ دعا اللہ سن ثابت ہونا چاہیے اگر ثابت نہیں ہے تو اس کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نماز کب نبی کے طریقے کے مطابق بنائے نبی کی سنت اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دامین بارک اللہ علیہ القفان عدم الفان الیا کو بلا ذکر حکیم تعالیٰ جواد الکریم ملکم بر الرف الرحیم